کیا جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے موسا کی کتاب جو رہنما اور رحمت ہے وہ بھی گواہ ہو وہ ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جس نے بھی اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وعید کی جگہ دوزخ ہے سو اے مخاطب تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا बेशक वो तुम्हारे रब की तरफ से हक है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते